عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ باوضو ہو ہوں یا بے وضو وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسے کیوں ہے اس نے کہا سیدہ اسما رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہوتے یا بے وضو آپ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم گرا گزرا تو آپ کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دے دیا گیا اور وضو کی رخصت دے دی گئی اللہ یہ کہ بے وضو ہو تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ ان میں ہر نماز کے وضو کرنے کی طاقت ہے اس لیے وہ اسی طرح عمل کرتے رہے یہاں تک کہ فوت ہو گئے حدیث نمبر سات سو پندرہ مسند احمد